پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے آف قرآن مجید کی قسم لیکن ان کفار کو تعجب ہے کہ انہی میں سے کوئی شخص پیغمبر بن کر آ گیا اس لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات بالکل عجیب ہے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ واپس ہوں گے یہ بڑی بڑی بات ہے ہم جانتے ہیں کہ زمین ان کے جسموں میں سے کس قدر کم کر دیتی ہے اور ہمارے پاس ایک محفوظ کتاب موجود ہے حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے حق کے آنے کے بعد اس کا انکار کر دیا ہے تو وہ ایک بے چینی کی بات میں مبتلا ہے کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا ہے کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے اور پھر آراستہ بھی کر دیا ہے اور اس میں کہیں شکاف بھی نہیں ہے اور زمین کو فرش کر دیا ہے اور اس میں پہاڑ ڈال دیے ہیں اور ہر طرح کی خوبصورت چیزیں اگا دی ہیں یہ خدا کی طرف رجوع کرنے والے ہر بندے کے لیے سامان نصیحت اور وجہ بصیرت ہے اور ہم نے آسمان سے با برکت پانی نازل کیا ہے پھر اس سے باغات اور کھیتی کا غلہ اگایا ہے اور لمبی لمبی کھجورے اگائی ہیں جن کے بور آپس میں گتھے ہوئے ہیں یہ سب ہمارے بندوں کے لیے رزق کا سامان ہے اور ہم نے اسی پانی سے مردہ زمینوں کو زندہ کیا ہے اور اسی طرح تمہیں بھی زمین سے نکالیں گے ان سے پہلے قوم نوح اصحاب رس اور سمون نے بھی تکلیف کی تھی اور قوم آد پھر اون اور برادران لوپ نے بھی اور اصحاب ایکا اور قوم تبا نے بھی اور ان سب نے رسولوں کی تکلیف کی تو ہمارا وعدہ پورا ہو گیا تو کیا ہم پہلی خلقت سے عاجز تھے ہرگز نہیں تو پھر حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ نئی خلقت کی طرف سے شبے میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کا نفس کیا کیا وسوسے سے پیدا کرتا ہے اور ہم اس سے رگے گردن سے زیادہ قریب ہیں جبکہ دو لکھنے والے اس کی حرکتوں کو لکھ لیتے ہیں جو دہنے اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی بات مجھ سے نہیں نکالتا مگر یہ کہ ایک با اس کے پاس موجود رہتا ہے اور موت کی بے ہوشی تاری داری ہوگی کہ یہی وہ بات ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا اور پھر سور پھونکا جائے گا کہ یہ عذاب کے وعدے کا دن ہے اور ہر نفس کو اس انداز سے آنا ہوگا کہ اس کے ساتھ ہکانے والے اور گواہی دینے والے فرشتے بھی ہوں گے یقیناً تم اس کی طرف سے غفلت میں تھے تو ہم نے تمہارے پردوں کو اٹھا دیا اور اب تمہاری نگاہ بہت تیز ہو گئی ہے اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا کہ یہ اس کا عمل میرے پاس تیار موجود ہے حکم ہوگا کہ تم دونوں ہر ناشکر سرکش کو جہنم میں ڈال دو جو خیر سے روکنے والا حد سے تجاوز کرنے والا اور شبہات پیدا کرنے والا تھا جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بنا دیے تھے تم دونوں اس کو شدید عذاب میں ڈال دو پھر اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ خدایا میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا ہے یہ خود ہی گمراہی میں بہت دور تک چلا گیا تھا ارشاد ہوگا کہ میرے پاس جھگڑا مت کرو میں پہلے ہی عذاب کی خبر دے چکا میرے پاس بات میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے اور نہ میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کہ تو بھر گیا تو وہ کہے گا کہ کیا کچھ اور مل سکتا ہے اور جنت کو صاحبان تقوی سے قریب تر کر دیا جائے گا یہ وہ جگہ ہے جس کا وعدہ ہر خدا کی طرف سے رجوع کرنے والے اور نفس کی حفاظت کرنے والے سے کیا جاتا ہے جو شخص بھی رحمان سے پس غیب کرتا ہے اور اس کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے دل کے ساتھ حاضر ہوتا ہے تم سب سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ کہ یہ ہمیشہ کا دن ہے وہاں ان کے لیے جو کچھ بھی چاہیں گے سب حاضر رہے گا اور ہمارے پاس مزید بھی ہے اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جو ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھی تو انہوں نے تمام شہروں کو چھان مارا تھا لیکن موت سے چھٹکارا کہاں ہے اس واقعے میں نصیحت کا سامان موجود ہے اس انسان کے لیے جس کے پاس دل ہو یا جو حضور قلب کے ساتھ بات سنتا ہو اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی مخلوقات کو چھ دن میں پیدا کیا ہے اور ہمیں اس سلسلے میں کوئی تھکن چھو بھی نہیں سکی ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ و وسلم ان کی باتوں پر صبر کریں اور طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے اپنے رب کی تصویر کیا کریں اور رات کے ایک حصے میں بھی اس کی تصویر کریں اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تصویر کیا کریں اور اس دن کو غور سے سنو جس دن قدرت کا منادی اسرافیل قریبی کی جگہ سے آواز دے گا جس دن سدائے آسمان کو سب بخوبی سن لیں گے اور وہی دن قبروں سے نکلنے کا دن ہے بے شک ہم ہی موت و حیات دینے والے ہیں اور ہماری ہی طرف سب کی باز گشت ہے اسی دن زمین ان لوگوں کی طرف سے شک ہو جائے گی اور یہ تیزی سے نکل کھڑے ہوں گے کہ یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ و وسلم قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں جو عذاب سے ڈرنے والے ہیں